السلام جناب کیسے مزاج ہیں آج جناب ہمارا نواں لیکچر ہوگا ویب ڈیولپمنٹ کا لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کے بارے میں آپ سے کچھ بات کریں پچھلے لیکچر کو تھوڑا سا ریویو کر لیں پچھلی دفعہ ہم نے فلو کنٹرول کی اور لوپس کی بات کی تھی فلو کنٹرول میں خاص طور پہ ہم نے اف اسٹیٹمنٹ اور سوئچ اسٹیٹمنٹ جو جاوا اسکرپٹ کی ہیں انہیں دیکھا تھا اور لوپس کے لیے ہم نے دو طرح کے لوپس دیکھے تھے ایک تو وائلڈ لوپ اور دوسرا فور لوپ اور ہم نے بعض چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس بھی کر کے دیکھی تھیں جہاں تک ایف اسٹیٹمنٹ اور سوئچ اسٹیٹمنٹ کا تعلق ہے اس میں ہم نے یہ نوٹ کیا تھا کہ سوئچ اسٹیٹمنٹ وہاں پہ زیادہ موزوں ہوتی ہے جہاں پہ صرف ایک ہی ویریبل کی مختلف ویلیوز کے کے اوپر بیس کر کے ہم مختلف ایکشنز لیتے ہیں لیکن جب ملٹیپل ویریبلس ہوں ذرا کمپلیکس ہی سچویشن ہو ذرا کمپلیکس ڈسیزن میکنگ کر رہے ہوں تو اس وقت شاید یہ جو اف ایلس والا اسٹرکچر جو ہوتا ہے یہ زیادہ سود مند ثابت ہوتا ہے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ بعض اوقات اسکرپٹ صرف ایک اسٹیٹمنٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہیں لیکن آپ کو وہاں پہ ایک سے زیادہ اسٹیٹمنٹ لکھنے کا شوق ہوتا ہے تو اس شوق کو آپ کیسے پورا کرتے ہیں اس کا پورا کرنے کا طریقہ بڑا سادہ سا ہے کہ ان سب اسٹیٹمنٹس کو ملا کے آپ ایک کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ بنا دیتے ہیں آپ کرتے یہ ہیں کہ جتنی بھی اسٹیٹمنٹس آپ نے لکھنی ہیں ان کو اوپن بریس اور کلوز بریس کے اندر انکلوز کر دیتے ہیں تو جہاں تک اسکرپٹ کا تعلق ہے اسکرپٹ جو بھی کچھ ہوتا ہے اس اوپن بریس اور کلوز بریس کے بیچ میں وہ اس کو ایز ون اسٹیٹمنٹ تصور کرتا ہے اینڈ جاوا اسکرپٹ کے نقطۂ نظر سے ہم اسے کہتے ہیں this is a compound statement that is a big statement which consist of smaller statement لیکن جاوا اسکرپٹ اس کو صرف اور صرف ایک اسٹیٹمنٹ کے طور پہ ٹریٹ کرتا ہے ایک چیز اور بھی جو میں نے آپ کو نوٹ کرنے کے لیے بتائی تھی کہ جب یہ کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہاں پہ سیمی کولن نہیں لگاتے جس طرح عموماً جب آپ کوئی جاوا اسکرپٹ اسٹیٹمنٹ کو ختم کرتے ہوئے سیمی کولن لگا دیتے ہیں دوسری بات جو ہم نے پچھلی دفعہ کی تھی وہ تھی لوپس کے بارے میں اور ہم نے یہ کہا تھا کہ جناب ایک وائل لوپ ہے ایک فور لوپ ہے اور وہ ذرا مختلف ہیں مختلف اس طرح کے مختلف اپلیکیشنز میں بعض اوقات فور لوپ زیادہ بہتر ثابت ہوتے ہیں اور بعض اوقات وائلڈ لوپ زیادہ بہتر ثابت ہوتے ہیں یہ جو اگزامپل اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ اس ایگزامپل کو کرنے کے لیے شاید فور لوپ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے ان دا سینس کہ فور لوپ کے ذریعے یہ کام زیادہ کمپیکٹ مینر میں ہو سکتا ہے ذرا کم لائنوں میں ہو سکتا ہے اگر وائلڈ لوپ سے ہم وہ کام کریں ہم کر تو سکتے ہیں لیکن ہمیں دو ایکسٹرا لائنز یوز کرنی پڑتی ہیں فور لوپ کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ اس میں جب آپ فور لوپ کی اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو جو انیشل کاؤنٹ ہے وہ لکھتے ہیں یعنی آپ جو کاؤنٹر ویریبل ہے اس کو انیشلائز کرتے ہیں اور آپ اس کو انیشلائز عموماً تو زیرو پہ کرتے ہیں لیکن آپ کسی بھی نمبر پہ کر سکتے ہیں پازیٹیو یا نیگیٹو اس کے بعد ایک کنڈیشن لکھی جاتی ہے کہ لوپ اس وقت تک چلتا ہے جب تک وہ کنڈیشن ٹرو ہو جو ہی وہ کنڈیشن فالس ہوتی ہے لوپ ختم ہو جاتا ہے آخری چیز جو اس فور لوپ کے کانسٹرکٹ میں آتی ہے وہ ہوتا ہے ایک آپریشن یعنی جب بھی آپ ایک آئٹریشن کرتے ہیں اس کے بعد واپس فور لوپ پہ آتے ہیں تو آپ آپریشن کرتے ہیں اس آپریشن کے ذریعے عموماً آپ صرف ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہ یہ جو آپ کا ویریبل ہے نا یہ جو کاؤنٹر کا ویریبل ہے جو ایکس ہے صورت میں اس کو آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں عموماً یا تو آپ اس کو انکریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ڈیکریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ اس ایگزامپل میں آپ اسے انکریمنٹ کر رہے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ فور لوپ اور وائل لوپ جو ہے ان میں جو فرق ہے وہ کچھ ایسے ہے کہ فور لوپ عموماً ایسی جگہوں پہ زیادہ کارآمد ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے ٹوٹلی کتنی آئٹریشنس کرنی ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ نے پچاس آئٹریشن کرنی ہے تو وائل نہ یوز کریں فور لوپ یوز کریں وہ زیادہ بہتر ہوگا آپ کے لیے لیکن ایسی سچویشن میں جہاں پہ کوئی کنڈیشن کو آپ بار بار چیک کرتے ہیں اور اگر کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے آپ لوپ کے اندر رہتے ورنہ آپ لوپ سے باہر نکل جاتے ہیں اس صورت میں وائل لوپس جو ہیں وہ زیادہ بہتر ثابت ہوتے ہیں پچھلی دفعہ لیکچر ختم کرنے سے پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ فور لوپس اور اریز آپس میں مل کے ایک بہت اچھا اور یوزفل کمبینیشن بناتے ہیں تو آج جناب آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے اریز اریز کے بارے میں آج جو ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ اریز ہوتے کیا ہیں ہمیں ان کی ضرورت کیوں ہے اور پھر اریز کے ذریعے ہم کچھ پرابلمس سالو کریں گے چھوٹی چھوٹی پرابلم سالو کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ اریز کو یوز کرنے سے آپ کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ جناب یہ اریز آخر چیز کیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن پہلے بتاؤں کہ اریز کیا ہوتے ہیں یہ ایک لسٹ ہوتی ہے نہ صرف یہ ایک لسٹ ہوتی ہے یہ ایک انڈیکسڈ لسٹ ہوتی ہے جس طرح آپ کو یاد ہوگا ہم نے تذکرہ کیا تھا ویریبلس کا ہم نے کہا تھا کہ ویریبلس ایک کنٹینر کی طرح ہوتے ہیں جس میں ایک ویلو رکھی جاتی ہے تو اریز جو ہیں یہ بھی ایک لحاظ سے کنٹینر ہی ہوتے ہیں لیکن ان میں اور عام ویریبل میں تھوڑا سا ایک فرق ہے وہ یہ کہ اریز خاص طور پہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اس میں ملٹیپل ویلوز رکھی جائیں جس طرح آپ نے دیکھا ہو نا کہ اگر آپ نے بہت سارے انڈے بازار سے خریدنے ہو تو اس کا ایک کنٹینر سا ہوتا ہے جس میں انڈے رکھے ہوتے ہیں وہ ایسا کچھ ویوی سا ایک کنٹینر ہوتا ہے تو اریز بھی شاید اسی طرح ہے یعنی they are for putting multiple things in one container تو ویریبلس عموماً ہم یہی کہتے ہیں عام ویریبلس کے بارے میں کہ اس میں ایک ویلو رکھی جاتی ہے تو اریز کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ملٹیپل ویلیوز رکھی جاتی ہے تو جناب اریز ہے an indexed list of elements اسی ایگزامپل دیکھتے ہیں چار فروٹ ہیں ان چار فروٹ کو ہم یعنی پکارنا چاہتے ہیں مختلف ناموں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم کہیں کہ جناب یہ تو ایک اسٹرابری ہے یہ ایک اورنج ہے یہ ایک ایپل ہے یہ ایک واٹر میلن ہے یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ اسٹرابری جو ہے یہ فروٹ ون ہے پھر فروٹ ٹو ہے پھر فروٹ تھری ہے پھر فروٹ فور ہے اریز کی لینگویج میں اگر آپ کہنا چاہیں گے تو عموماً آپ یہ کہیں گے کہ جناب یہ جو پہلی والی چیز ہے نا یعنی اسٹرابری جو ہے یہ ہے fruit square bracket zero square bracket close دوسرا جو ہے وہ ہے fruit square bracket one square bracket close تیسرا جو ہے وہ ہے fruit square bracket two square bracket close چوتھا جو ہے وہ ہے fruit square bracket three square bracket closed یعنی عموماً اریز کی نوٹیشن میں اگر ان چیزوں کو اسٹور کرنا چاہیں گے تو ان کے نام کچھ ایسے ہوں گے تو یہ fruit zero fruit one fruit two fruit three یہ کیا ہے یہ ایک ارے کے ایلیمنٹ ہے ایک ارے کے چار ایلیمنٹ ہے تو اس میں جو فروٹ جو ہے نا یہ جو نام ہے یہ اس ارے کا آئیڈینٹیفائر ہے جس طرح آپ کو ہم نے کچھ عرصہ پہلے بتایا تھا کہ ویریبلس کے آئیڈینٹیفائر ہوتے ہیں ویریبلس کے نام ہوتے ہیں تو اریز کے بھی نام ہوتے ہیں اس پرٹیکولر ایگزامپل میں فروٹ جو ہے that is the identifier of the array اور یہ کہ یہ جو ارے ہے اس کی لینتھ جو ہے وہ چار ہے اس کی اس میں اس ارے میں چار ایلیمنٹس ہیں اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ارے کی لینتھ جو ہے وہ چار ہے اس کا نام اس کا آئیڈینٹیفائی فروٹ ہے اور اس کی لینتھ جو ہے چار ہے کیونکہ اس میں چار ایلیمنٹس ہیں تو دوبارہ کہ یہ فروٹ کیا ہے فروٹ جو ہے اس ارے کا آئیڈینٹیفائر ہے اس کے بعد ہم ایک اسکوائر بریکٹ لگاتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس ارے کا انڈیکس لکھتے ہیں تو یہاں پہ زیرو جو ہے یہ اس ارے کا انڈیکس ہے یعنی یہ جو فروٹ والا ارے ہے اس کے زیرو ایتھ ایلیمنٹ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس کا ایک زیرو ایتھ ایلیمنٹ ہے ایک فرسٹ ایلیمنٹ ہے ایک سیکنڈ ہے اور ایک تھرڈ ایلیمنٹ ہے there are total of four elements تو جب بھی آپ کسی ارے کے ایلیمنٹ کو ریفر کرتے ہیں سب سے پہلے اس ارے کا آئیڈینٹیفائی لکھتے ہیں پھر اسکوئر بریکٹ لکھتے ہیں پھر انڈیکس لکھتے ہیں اس پرٹیکولر ایلیمنٹ کا جس کو آپ ریفر کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ اسکوئر بریکٹ کو کلوز کر دیتے ہیں تو یہ تو ہو گیا کہ اریز کے بارے میں ہم بات کیسے کرتے ہیں اریز کے مختلف ایلیمنٹس کو ہم آئیڈینٹیفائی کس طرح کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہے آئیڈینٹیفائی کرنا آ گیا ان کا فائدہ کیا بجائے اس کے کہ میں چار مختلف ویریبلز میں یہ چار فروٹ سٹور کرتا میں ایک ارے میں یہ کیوں سٹور کر رہا مجھے اس کا کیا فائدہ ہے اس فائدہ کو ہم آپ کو ایک دو ایگزامپلس کی صورت میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیے جناب سب سے پہلے ہم نے چار ویریبل ڈکلیئر کیے student one student two student three student four اس کے بعد ہر ویریبل میں ہم نے ایک ایک نام رکھ دیے یعنی وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے نام ہم نے رکھ دیے اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ جناب ان ناموں کو ہم نے لکھ دیا پہلے ہم نے کہا ڈاکومینٹ رائٹ اسٹوڈنٹ ون پھر ڈاکیومنٹ رائٹ اسٹوڈنٹ ٹو پھر تھری پھر فور تو نیٹ ریزلٹ کیا ہوا کہ ہماری اسکرین پہ یہ چار نام آ جائیں گے کیونکہ ہم نے چار ویریبلز لکھے ہیں ہر ویریبل میں ایک نام ہے تو آخر میں کیا ہوگا کہ ہماری اسکرین پہ ہماری ونڈو میں چار نام آ جائیں گے وسیم دانش اب اسی کام کو میں ایک اور طریقے سے آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یعنی اب ہم یہ کریں گے ایک ارے کی مدد سے سب سے پہلے تو جناب ہمیں ارے ڈکلیئر کرنا پڑے گا یہ ارے جو ہے اس کا آئیڈینٹیفائر جو ہے اسٹوڈنٹ ہے اس کی لینتھ جو ہے وہ فور ہے تو ہم کہیں گے student is equal to new array اور پھر بریکٹس میں فور تو یہ ہم نے ایک ارے ڈکلیئر کیا ہے جس کا نام ہے اسٹوڈنٹ اور جس کی لینتھ ہے فور اس کے بعد یہ جو ارے ہے اس کے ہر ایلیمنٹ میں ہم ایک ایک نام ڈال دیتے ہیں پہلے ایلیمنٹ میں ہم نے رکھنا ہے یعنی وہ زیرو ایلیمنٹ جو ہے اس میں اپنے ایک نام رکھنا ہے تو ہم کہیں گے student square bracket zero square bracket is equal to پہلا نام پھر student square bracket one square bracket close is equal to دوسرا نام تیسرا نام چوتھا نام تو یہ جو چار اسٹیٹمنٹس ہیں ان کی مدد سے ہم نے اپنے ارے کو پاپولیٹ کیا یعنی اس میں چیزیں ڈالی ہیں سب سے پہلے ہم نے ڈکلیئر کیا کہ بھائی ایک ارے ہے اس کے بعد ارے کے جو مختلف ایلیمنٹس ہیں اس میں ہم نے چیزیں رکھ دی اب بات آتی ہے ان چیزوں کو پرنٹ کرنے کی ان چیزوں کو جو ابھی ہم نے ایگزامپل دیکھی تھی اس میں ہم نے چار لائنوں کی مدد سے پرنٹ کیا تھا لیکن یہاں پہ ہم اسے ایک فور لوپ کی مدد سے پرنٹ کر رہے ہیں اس بات کا خیال رکھیے کہ جو پچھلی ایگزامپل دیکھی تھی اس میں ہم اس طرح کا فور لوپ یوز نہیں کر سکتے تھے یہاں پہ ہم یہ فور لوپ یوز کر پا رہے ہیں صرف ایک وجہ سے وہ یہ کہ ہم نے ان ناموں کو ایک ارے کی صورت میں اسٹور کیا ہے جس طرح ہم نے پہلے چار ڈسٹنکٹ ویریبل میں کیا تھا وہاں پہ فور لوپ یوز نہیں ہو سکتا تھا تو یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ for x equal to zero یعنی زیرو سے اسٹارٹ کریں اس کے بعد چیک کریں کہ ایکس چار سے کم ہے اور پھر ایک اٹریشن کریں اس کے بعد ایکس کو انکریمنٹ کریں اور پھر دیکھیں چار سے کم ہے اور یہ کرتے جائیں انکریمنٹ کرتے جائیں چیک کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ یہ رائٹ کرتے جائیں اور آپ دیکھیں گے فور لوپ جو ہے یہ چار چیزیں لکھے گا اس کے بعد ایگزٹ کر جائے گا زیرو ایتھ ایلیمنٹ لکھے گا فرسٹ ایلیمنٹ لکھے گا دوسرا اور تیسرا ایلیمنٹ لکھے گا اور پھر یہ فور لوپ سے ایگزٹ کر جائے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اپروچ ابھی آپ کو دکھائی گئی اور پہلے جو آپ نے اپروچ دیکھی اس میں بہتر کون سی ہے کون سی اپروچ بہتر ہے پہلی اپروچ جس میں ہم نے چار ویریبلس ڈسٹنکٹلی یوز کیے تھے یا پھر یہ اپروچ جہاں پہ ہم نے چار ایلیمنٹس کا ایک ارے یوز کیا ہے ان میں سے کون سی بہتر ہے جناب مجھے تو دوسری اپروچ زیادہ بہتر لگتی ہے وجہ اس کی یہ کہ دیکھیں ابھی تو ہم چار ایلیمنٹس پہ کام کر رہے تھے اب خود سوچیں چار کے بجائے اگر یہ چار ہزار ہوتے تو پچھلی اپروچ تھی اس اس میں آپ کا کتنا لمبا پروگرام ہوتا اگر اپروچ سے یعنی اریز کی اپروچ سے اور فور لوپ کے ساتھ اریز کو آپ یوز کریں تو آپ کا پروگرام جو ہوگا اس سے آدھا ہوگا سو so, اریز کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اریز کے ذریعے اور فور لوپس کے ذریعے چیزوں کو مینپولیٹ کرنا ذرا آسان ہو جاتا ہے تو جناب اریز کیا ہے اریز ایسی چیزیں ہیں جس میں ملٹیپل چیزیں رکھی جا سکیں ایسے کنٹینرز ہیں جس میں ملٹیپل چیزیں اسٹور کی جا سکیں اور جاوسکرٹ میں arrays are implemented in the form of an array object یعنی جاوسکرٹ میں اریز جو ہے وہ آبجیکٹس ہوتے ہیں ان آبجیکٹس کی کی پراپرٹی پتا کیا ہوتی ہے ان کی کی پراپرٹی ہے لینتھ جس طرح ابھی جو ہم نے اسٹوڈنٹ ارے ڈیفائن کیا تھا اس کی پراپرٹی تھی لینتھ اور اس کی ویلو کیا تھی فور کیونکہ اس میں چار ایلیمنٹس تھے اسی طرح کیونکہ ارے ایک آبجیکٹ ہے اس سے ریلیٹڈ پراپرٹی ہے اس کے علاوہ اور بھی پراپرٹیز ہیں اس کے اس سے ریلیٹڈ کچھ میتھڈز بھی ہیں ان میتھڈس کا تو ہم تھوڑی دیر میں تذکرہ کریں گے اس کے علاوہ یہ جو لینتھ پراپرٹی ہے اس کی بھی ہم کچھ بات کریں گے لیکن ایک بات میں آپ کو جو بتانا چاہوں گا بڑی انٹرسٹنگ جو جاوا اسکرپٹ کے اریز کے بارے میں ہے کہ یہ بھی ڈائنامکلی ٹائپڈ ہیں نہ صرف یہ ڈائنامکلی ٹائپڈ ہیں ان کا ہر ایلیمنٹ ڈائنامکلی ٹائپڈ ہے اگر آپ چاہیں تو جاز شفٹ کے ریز جو ہیں اس کے ایک ایلیمنٹ میں آپ ایک نمبر رکھ دیں اسی ارے کے دوسرے ایلیمنٹ میں آپ چاہیں تو ایک اسٹرنگ ویریبل رکھ دیں اور آپ کے پاس یہ بھی آزادی ہے اگر آپ ارے کے کسی ایلیمنٹ میں ایک ارے رکھنا چاہیں that is fine as well JavaScript کے اریز بہت فلیکسیبل ہیں اور میں کہنا یہ یہاں پہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کسی بھی ایلیمنٹ میں کچھ بھی رکھ سکتے ہیں ایون کسی ایلیمنٹ میں اگر آپ چاہیں تو ایک پورے کا پورا ارے بھی وہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں ابھی ہم نے بات کی تھی آبجیکٹ کی ابھی ہم نے بات کی تھی ارے آبجیکٹ کی اور یہ کہ اسٹوڈنٹ جو ابھی ہم نے ارے بنایا تھا that's an instance of the array object student was declared such that it has a length of four یعنی یہ جو ہم نے ایک نیا آبجیکٹ بنایا اسٹوڈنٹ اور یہ آبجیکٹ جو ہے it's an instance of the object اس کی لینتھ جو ہے اس کی لینتھ پراپرٹی جو ہے وہ فور ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں چار ایلیمنٹس ہیں پہلا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے اسٹوڈنٹ زیرو دوسرا student one student two student three اور یہ زیرو ون ٹو تھری جو ہے یہ اسکوئر بریکٹس میں آ رہے ہیں تو یہ جو ہم نے اسٹیٹمنٹ یوز کی تھی اس کو ڈکلیئر کرنے کے لیے یعنی student is equal to new array اس کے بعد بریکٹس اور اس کے بیچ میں فور اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو مزید بتانا چاہوں گا سب سے پہلی بات یہ کہ اسٹوڈنٹ جو ہے یہ جو نیا آبجیکٹ ہم بنا رہے ہیں نیا ارے جو ہم بنا رہے ہیں یہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کا آئیڈینٹیفائر ہے اسٹوڈنٹ کے بعد ہم نے لکھا ہے دا ایکول سائن یہ وہ اسائنمنٹ آپریٹر ہے اور اس کے بعد ہم نے لکھا ہے نیو یہ نیو کیا چیز ہے نیو جناب یہ بھی ایک آپریٹر ہے ہم نے کچھ آپریٹرز کا تذکرہ آپ سے پہلے کیا تھا لیکن اس نیو آپریٹر کا ہم نے تذکرہ نہیں کیا تھا تو یہ نیو کیا ہے اٹس این آپریٹر یہ آپریٹر جو ہے یہ کیا کرتا ہے یہ ایک نیا انسٹنس کریٹ کرتا ہے ہمارے لیے اور یہ کس چیز کا نیا انسٹنس کریٹ کرے گا نیو کے سامنے جو لکھا ہوا ہے نیو کے سامنے لکھا ہوا ہے capital A R R A Y یعنی نیو کے بعد ارے لکھا ہوا ہے یہ اس کا ایک نیا انسٹنس آپ کے لیے کریٹ کر دے گا یاد رکھیں اس ارے میں یہ جو اے ہے یہ کیپٹل ہے اس کے بعد آر آر اے وائی جو ہے یہ اسمال ہے تو یہ ارے جو ہے نا دس از دا پیرنٹ آبجیکٹ جس کا انسٹنس کریٹ کیا جا رہا ہے بعض لینگویجز میں اس پیرنٹ آبجیکٹ کو کلاس بھی کہا جاتا ہے تو اسٹوڈنٹ کیا ہے student belongs to the class اور کس کلاس کو بلونگ کرتا ہے ارے کی کلاس کو بلونگ کرتا ہے تو student is an instance from that class تو ارے ایک آبجیکٹ ہے یہ جو اسٹوڈنٹ ہے یہ اسی کا ایک انسٹنس ہے اس کے بعد جناب پیرنتھسیز ہیں اور ان کے بیچ میں لکھا ہوا ہے فور یعنی دا لینتھ آف دا ارے سو پہلے آپ آئیڈینٹیفائی لکھتے ہیں پھر آپ اسائنمنٹ آپریٹر لکھتے ہیں پھر نیو آپریٹر لکھتے ہیں اس کے بعد آپ ارے لکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ پیرنتھس کے بیچ میں جو بھی آپ کی لینتھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ لکھ دیتے ہیں اس طرح یہ ایک نیا ارے جو ہوتا ہے اس کا انسٹنس ڈکلیئر ہو گیا یعنی ایک نیا ارے آبجیکٹ بن گیا جس کا نام کیا ہے اسٹوڈنٹ یہ ہم نے ابھی انسٹنس کی اور آبجیکٹس کی کچھ بات کی اس کو میں تھوڑا سا اور آپ کے سامنے کلیریفائی کرنا چاہوں گا فرض کریں ہم سوزوکی مہران کی بات کرتے ہیں ایک سوزوکی مہران بنی اس کو ہم ایک آبجیکٹ تصور کرتے ہیں اس کے بعد اس کی مینوفیکچر شروع ہو گئی یعنی ایک ڈیزائن بنا پھر ویسے بے شمار ہم نے انسٹنسز کریٹ کرنے شروع کر دیے ایک سب سے پہلے بنا اور اس کے بعد اس کی کاپیاں بنتی رہیں those are the instances of the parent object parent object جو ہے وہ تھی سلو کی مہران اور اس کے بعد اس کے انسٹنس کریٹ ہو رہے ہیں the key point about those instances is کہ وہ انسٹنسز جو ہیں وہ بھی آبجیکٹس ہیں ایک پیرنٹ آبجیکٹ ہے اس کے جو انسٹنسز کریٹ ہو رہے ہیں دے آر آلسو آبجیکٹس اس میں وہی پراپرٹیز ہیں جو کہ پیرنٹ آبجیکٹ میں تھی اب آپ چاہیں تو ایک سزوکی بنائیں وائٹ رنگ کی اور باقی ساری سزوکیاں بھی ویسی ہی بنائیں ایک سزوکی آپ بنائیں اس کے اندر وائٹ رنگ ہو اس کے اندر اے سی لگا اس میں ریڈیو باقی ساری ایگزیکٹلی ویسے ہوں تو وہ بھی اس کے انسٹنس ہی ہوں گے لیکن آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بعض آپ سرخ بنا دیں کچھ سفید بنا دیں کچھ گرین بنا دیں کچھ بلو بنا دیں بعض میں آپ ریڈیو لگائیں بعض میں نہ لگائیں بعض میں آپ اے سی لگائیں بعض میں نہ لگائیں still they belong to the same parent object یعنی تقریباً ہے تو وہی تھوڑی تھوڑی ویریشنز ہیں یعنی پراپرٹیز تھوڑی سی ویری ہو رہی ہیں لیکن اصل میں تو وہی چیز ہے تو یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ انسٹنس کیا ہوتے ہیں ایک پیرنٹ آبجیکٹ ہوتا ہے اس کی ایک لحاظ سے کاپیاں ہوتی ہیں لیکن ضروری نہیں کہ وہ ایکزیکٹ کاپیز ہوں ان میں تھوڑی تھوڑی ویریشنز آ سکتی ہیں اور کی ویریشن یہی گاڑی کے سلسلے میں جس طرح ہے کہ رنگ مختلف ہو سکتا ہے یا کوئی اور چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں اس طرح آبجیکٹس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک پیرنٹ آبجیکٹ کے انسٹنسز بنتے ہیں اور وہ تقریباً ایک جیسے ہی ہوتے ہیں ان میں بعض چیزیں مشترک نہیں ہوتی بعض چیزیں مشترک ہوتی ہیں اور یہ جو غیر مشترک چیزیں آپ کس طرح کرتے ہیں سیٹ آبجیکٹس میں وہی کہ جو انسٹنسز ہیں ان کی پراپرٹیز چینج کر کے آپ ان کو تھوڑا سا مختلف بنا سکتے ہیں تو دوبارہ اسی اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں student is equal to new array میں فور تو یہ اسٹوڈنٹ کیا ہے اٹس این انسٹنس یعنی یہ کاپی ہے کس کی ارے کی کاپی ہے اور اس کی پراپرٹی جو ہے کی پراپرٹی لینتھ کی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے یہ رے کی کاپی ہے لیکن اس کی جو پراپرٹی لینتھ ہے اس کی ویلو فور ہے تو یعنی انسٹنس کیا ہوتا ہے ایک مین سانچا سا ہوتا ہے اور اس سے ہم کاپیاں بناتے ہیں وہ کاپیاں ضروری نہیں کہ exactly ایک جیسی ہوں وہ تھوڑی سی مختلف بھی ہو سکتی ہیں سو so آپس میں خاصے ملتے جلتے ہیں لیکن ان میں بعض مختلف فیچرز بھی مختلف پراپرٹیز بھی ہو سکتی ہیں تو جناب یہ انسٹنسز ہم کریٹ کرتے ہیں ارے آبجیکٹ کے ان کے نام ہم کس طرح رکھتے ہیں اس کی کیا کنونشن ہے اس کے کیا رولس ہیں اس کے کیا قوابط ہیں تو اس میں یہی ہے کہ جس طرح ویریبلس ہم ڈکلیئر کرتے تھے ان کے ہم نام رکھتے تھے اریز کے بارے میں بھی اریز کے انسٹنسز جب ہم ڈکلیئر کرتے ہیں اس پہ بھی وہی مسئلے مسائل ذہن میں رکھنے پڑتے ہیں یعنی یہ کہ پہلا جو لیٹر ہو وہ یا تو الفابیٹ کا لیٹر ہو یا پھر انڈر اسکور ہو اور اس کے بعد جو ہے یا الفابیٹ کا لیٹر ہو یا انڈر اسکور ہو یا کوئی نومیرک بھی ہو سکتا ہے تو یہ رولز وہی ہے جو ہم نے ویریبلس کے سلسلے میں ڈسکس کیے تھے کچھ ایگزامپلز آپ کو دکھا دیں کہ ہم رے کے مختلف ایلیمنٹس جو ہیں اس کو ہم ویلیوز کس طرح سائن کرتے ہیں سب سے پہلے یہی کہ آپ یہ کہیں a square bracket one square bracket close is equal to five تو ہم یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ جو اے رے ہے نا اس کا جو دوسرا ایلیمنٹ ہے اے ون کا کیا مطلب ہے دا سیکنڈ ایلیمنٹ کیونکہ پہلا ایلیمنٹ تو زیرو ایتھ ایلیمنٹ ہوا نا تو اے کا جو دوسرا ایلیمنٹ ہے اس کو جناب آپ پانچ کر دیں یعنی اس میں دوسرے ایلیمنٹ میں آپ ایک ویلو رکھ دیں اور وہ ویلو کیا ہے وہ پانچ ہے اسی طرح اگر آپ چاہیں تو آپ ایک نیم کا ارے ڈکلیئر کرتے ہیں اس کا جو آپ پانچواں ایلیمنٹ ہے اس کا نام آپ بھولا رکھ دیں یعنی میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ارے کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ایک نومیرک نمبر بھی ہو سکتا ہے وہ ایک اسٹرنگ لٹرل بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ چاہیں تو وہ ایک بولین ٹرو یا فالس بھی ہو سکتا ہے اب یہ جو اس سے نیکسٹ ایگزامپل ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ number is equal to five اور اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں name square bracket number is equal to name five یہ بتائیں کہ یہ جو دو اسٹیٹمنٹس میں نے آپ کو دکھائی ہیں number is equal to five name number is equal to name five اس میں کیا ہو رہا ہے جواب بڑا زیادہ ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ دیکھیں نا نیم کی ویلیو تو جو یعنی اس کا نمبر والا ایلیمنٹ ہے نمبر کی ویلیو پانچ ہے تو یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا لکھا ہوا ہے اصل میں تو یہ یہی لکھا ہوا ہے نا کہ name five is equal to name five تو ہو تو کچھ نہیں رہا اس سے نیکسٹ جو ہے اس میں ایک فور ایلیمنٹ ہے اس میں ہم ایسا کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک نیا رے ڈکلیئر کیا ہے وائی اور اس میں ہم مختلف ویلیوز ڈال رہے ہیں تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ y square bracket x is equal to x squared تو یہ فور لوپ جو ہے زیرو سے نو تک جاتا ہے تو یہ جو وائی ارے ہے اس کے پہلے ایلیمنٹ میں زیرو لکھ دیتا ہے دوسرے میں ون تیسرے میں چار اس کے بعد نو اس کے بعد سولہ پچیس سو اینڈ سو فورتھ تو اس فور لوپ کے ذریعے ہم اس ارے میں دس ایلیمنٹ جو ہیں اس میں ویلیوز ڈال رہے ہیں ایک خاص بات جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا تھا اس کو میں ری انفورس کرنا چاہوں گا کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جس طرح سی میں ہوتا ہے سی پلس پلس میں ہوتا ہے جاوا میں ہوتا ہے کہ کسی ارے کا پہلا ایلیمنٹ جو ہوتا ہے وہ زیروتھ ایلیمنٹ کہلاتا ہے اس بات کا خیال رہے اب جناب ہم جو وہی میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی اس کے بارے میں تھوڑا سا اور تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ جاوسکیٹ کے اریز جو ہے نا یہ ہیٹروجینیس ہوتے ہیں عموماً اکثر لینگویجز میں اریز جو ہوتے ہیں وہ ہوموجینیس ہوتے ہیں یعنی ارے کا ہر ایلیمنٹ کی ٹائپ ایک ہی ہوتی ہے یعنی یا تو ایک نمبرز کا ارے ہوگا یا ایک اسٹرنگس کا ارے ہوگا یا ایک بولینز کا ارے ہوگا لیکن جاوا اسکرپٹ میں ایسی کوئی قدغن نہیں ہے ایک ارے جو ہے اس میں بیک وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ مختلف طرح کی ویلیو اسٹور کی جائے یہ جو آپ کو ایگزامپل نظر آ رہی ہے اس میں ہم دو ارے ڈیفائن کر رہے ہیں ایک تو اے ہے اس میں نو ایلیمنٹس ہیں دوسرا بی ہے اس میں تیرہ ایلیمنٹس ہیں بی میں اس کا زیرو ایلیمنٹ جو ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہے 23.7 یعنی وہ ایک نمبر ہے اب اس کا دوسرا ایلیمنٹ یعنی بی ون ہے ضروری نہیں کہ وہ بھی نمبر ہی ہو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس پرٹیکولر سچویشن میں اس پرٹیکولر ایگزامپل میں میں نے کہا کہ that's equal to string letter نہ صرف یہ جو بی کا تیسرا ایلیمنٹ یعنی بی ٹو ہے دیٹس اکول ٹو اے اور اے کیا ہے اے از این ارے میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جاوا اسکرپٹ کے اریز جو ہے دے آر ہیٹروجینئس اس کے ہر ایلیمنٹ میں آپ مختلف طرح کی چیز رکھ سکتے ہیں ہیٹرو کا مطلب ہوتا ہے مختلف ہومو کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسی so in like many of the other popular languages in like دم اسکرپٹ کے اریز جو ہیں وہ ہیٹرو جینیس ہے تھوڑی دیر پہلے ہم نے تذکرہ کیا تھا اریز کی لینتھ پراپرٹی کا اس کو ذرا ایک نظر ہم اور دیکھ لیں فرض کریں کہ آپ ایک نیا ارے ڈکلیئر کرتے ہیں یعنی رے کا ایک نیا انسٹنس ڈکلیئر کرتے ہیں اس کا نام آپ نے یعنی اس کا آئیڈینٹیفائر آپ نے رکھا ہے ڈی تو ڈی کیا ہے ڈی از این آبجیکٹ تو یہ ڈی جو ارے ہے اس کے بارے میں میں لکھتا ہوں کہ document write d dot length اس کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے نا لینتھ جو ہے وہ جو آبجیکٹ ارے ٹائپ کا ہوتا ہے اس کی پراپرٹی ہوتی ہے اگر میں ڈی ڈاٹ لینتھ لکھ دوں اس کا مطلب ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ڈی کی لینتھ والی پراپرٹی اور پھر میں لکھتا ہوں ڈاکومنٹ رائٹ تو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ڈی کی لینتھ والی پراپرٹی ہے اس کو ڈاکومنٹ میں آپ لکھ دیجیے تو کیا لکھا جائے گا یہاں پہ ڈاکومنٹ میں کیا اپیئر ہوگا جب یہ دوسری اسٹیٹمنٹ ہوگی پانچ کیونکہ یہ جو ارے ہم نے ڈی ڈکلیئر کیا ہے اس کی لینتھ کیا ہے اس کی لینتھ فائیو ہے نا تو اگر ہم کہیں گے document write d dot length تو جو لکھا جائے گا ڈاکومنٹ میں وہ ہوگا پانچ کیونکہ یہ جو ارے ہے ڈی اس کی لینتھ جو ہے فائیو ہے اس کا مطلب ہے d dot length is five اسی لینتھ پراپرٹی کو ہم تھوڑا سا اب آپ کو یوز کر کے دکھاتے ہیں آپ کو دو چیزیں نظر دو ایگزامپل نظر آ رہی ہیں اس وقت دونوں لوپس ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا غور سے دیکھیں کہ ان میں فرق کیا ہے کیا فرق ہے ان دونوں میں کیا یہ بتائیے پہلے کہ جب یہ رن کر لیتے ہیں تو جو ریزلٹ آتا ہے اس میں کوئی فرق ہے جناب کوڈ تو شاید تھوڑا سا آپ کو مختلف لگ رہا ہو لیکن ان کا ریزلٹ جو ہے وہ ایک جیسا ہے کوئی فرق نہیں ہے پہلے والا جو ہے اس میں ہم نے لکھا ہوا ہے کنڈیشن میں از لیس دین دوسرے والے میں ہم نے لکھا ہوا ہے x dot length dot dot length length کیا ہے جو ہے وہ ایکس کی لینتھ پراپرٹی ہے جو کہ دس ہے تو دونوں کوڈ جو ہے دونوں sets of code they are the same صرف یہ ہے کہ پہلے میں ہم نے لٹرل 10 یوز کر لی ہے دوسرے میں ہم نے property x dot length use کر لی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ایگزیکٹلی exactly ایک جیسے ہیں کام بھی ایک جیسا کرتے ہیں تو ان میں سے بہتر کون سا ہے جناب میری نظر میں ان میں سے بہتر جو ہے وہ دوسرے والا پیس آف کوڈ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً جب آپ پروگرام لکھتے ہیں تو آپ کو چیزیں چینج کرنی پڑتی ہیں آج آپ نے دس ایلیمنٹس کا ارے بنایا کل آپ کو شاید پچاس کی ضرورت پڑے تو جو دوسرا کوڈ سیگمنٹ ہے نا اس میں اگر آپ نے دس سے پچاس میں چینج کرنی ہے تو آپ کو صرف ایک جگہ چینج کرنی پڑے گی ویرس پہلے والا جو کوڈ سیگمنٹ ہے اس میں آپ کو دو جگہ چینج کرنی پڑے گی جب بھی آپ کو کوڈ میں چینجز کرنی پڑتی ہیں عموماً اس سے غلطیاں ہوتی ہیں تو دوسرے والا جو کوڈ سیگمنٹ ہے اس میں غلطی ہونے کا امکان جو ذرا کم ہے اس لیے I will prefer the second one حالانکہ کر ایک ہی چیز رہے ہیں اب جناب ہم بات کرتے ہیں ارے کے میتھڈس کی ہم نے دو میتھڈس کا تذکرہ کیا تھا ایک شارٹ کا اور دوسرا ریورس کا تو انہی دو کا ہم تذکرہ کریں گے اس کے علاوہ اور بھی ہیں پانچ سات میتھڈس جو اریج پہ ایکٹ کر سکتے ہیں وہ اور بھی ہیں ان کے بارے میں آپ کچھ انفارمیشن شاید آپ کو بک سے مل جائے ورنہ ویب پہ جا کے سرچ کریں تو آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ نظر آئے گا لیکن یہ دو جو ہیں آئی فاؤنڈ دیم انٹرسٹنگ تو اس لیے میں ان کا آپ سے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں لیکن اس کے علاوہ بھی ہیں اس بات کا خیال رہے تو جناب یہ جو شارٹ میتھڈ ہے یہ کیا کرتا ہے بڑا سادہ سا کام کرتا ہے یہ سارٹ کرتا ہے آپ اس کو یہ میتھڈ اگر آپ کسی ارے پہ اپلائی کریں تو اس ارے کے جتنے ایلیمنٹس ہوتے ہیں یہ سارٹ میتھڈ جو ہے ان کو الفابیٹیکل آرڈر میں سارٹ کر دیتا ہے اس بات کو یاد رہے کہ یہ ایک خاص آرڈر میں سارٹ کرتا ہے کس آرڈر میں الفابیٹیکل آرڈر میں سارٹ کر دیتا ہے اس کی ایگزامپل دیکھ لیجئے تو سب سے پہلے تو ہم ایک ارے ڈکلیئر کرتے ہیں اور اس میں چار ایلیمنٹس ہیں پھر ہم چاروں ایلیمنٹس کو انیشلائز کرتے ہیں ان میں کچھ ویلیوز ڈالتے ہیں اس سچویشن میں اس میں جو ہم ویلیوز ڈال رہے ہیں وہ سارے کے سارے اسٹرنگ لٹرلس ہیں اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب x dot sort parenthesis semicolon اس کا مقصد یہ ہے کہ ایکس جو آبجیکٹ ہے نا اس پہ یہ شارٹ والا میتھڈ لگا دو تو ہم کہتے ہیں ایکس ڈاٹ سارٹ ایکس جو آبجیکٹ ہے اس پہ ہم نے سارٹ کا میتھڈ لگا دیا اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا اس کے بعد ہم نے بس پرنٹ کر دیا یعنی ایکس ڈاٹ سارٹ نے جو ہمارا رے تھا چار ایلیمنٹس کا اس کو سارٹ کیا اس کے بعد یہ جو لوپ آپ کو فور لوپ نظر آ رہا ہے یہ اس کو بس پرنٹ کر دیتا ہے اور کچھ نہیں کرتا یہ جو لوپ ہے اس میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ سی چیز نظر آ رہی ہوگی اس میں آپ کو یہ بی آر کا ٹیگ نظر آ رہا ہے یہ یہاں کس لیے آپ کو یاد ہوگا نا کچھ عرصہ پہلے خاصا عرصہ پہلے ہم نے بی آر کے ٹیگ کی بات کی تھی یہ بی آر کا ٹیگ کیا کرتا ہے آپ کو یاد ہوگا یہ ایک ایچ ٹی ایم ایل کا ٹیگ ہے اور یہ ایک لائن بریک ڈال دیتا ہے آپ کی لائن میں اس کی وجہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں پہلے میں آپ کو یہ جو کوڈ سیگمنٹ میں نے آپ کو دکھایا اس کا ریزلٹ دکھا دوں ہم نے ایکس زیرو میں وسیم دوسرے میں وقار تیسرے میں سکلین اور آخری میں شعیب ڈالا تھا جب یہ شارٹ ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے ہم نے اسے ایک سیکوینس میں پرنٹ کیا زیرو ون ٹو تھری کی سیکوینس میں پرنٹ کیا تو سب سے اوپر سکلین ہے اس کے بعد شعیب ہے وقار ہے وسیم ہے یعنی وہ جو چار ایلیمنٹس تھے جو کسی آرڈر میں نہیں تھے اب وہ آرڈرڈ فارم میں آ گئے ہیں وہ اب الفابیٹیکل آرڈر میں آ گئے ہیں ٹھیک ہے نا الفابیٹیکل آرڈر میں ہی ہے نا جی تو اب بتائیے کہ یہ جو بی آر کا ٹیگ ہم نے ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ والی اسٹیٹمنٹ میں لکھا تھا اس کی کیا وجہ تھی یہ اگر ہم نہ لکھتے تو کیا ہوتا جناب اسے اگر ہم نہ لکھتے اس بی آر کے ٹیگ کو انکلوڈ نہ کرتے تو ہونا یہ تھا کہ یہ چاروں کے چاروں نام جو ہیں یہ ایک ہی لائن میں نظر آتے ایک بڑا سا اسٹرنگ بنتا جس میں یہ چاروں کے چاروں نام لکھے ہوتے جو اتنا انٹرسٹنگ نہ لگتا جب بھی عموماً آپ لسٹ کو لکھنا چاہتے ہیں تو ان کو ایسی ہی فارم میں لکھنا چاہتے ہیں کہ ایک ایلیمنٹ ایک لائن میں جائے تو یہ بی آر کا ٹیگ ہم نے صرف اس لیے ڈالا کہ جناب پہلے آپ ایکس آف کے لکھیں یعنی ایکس کا کیتھ ایلیمنٹ جو ہے وہ لکھیں اور اس کے بعد ایک لائن بریک بھی ڈال دیں تو جب یہ لوپ چلتا ہے تو پہلے جب زیرو ایلیمنٹ لکھا جاتا ہے اس کے بعد ایک لائن بریک لکھی جاتی ہے اس سے اس سے ہم براؤزر میں فوراً دوسری لائن میں آ جاتے ہیں پھر پہلا ایلیمنٹ ایکس ون لکھا جاتا ہے پھر لائن بریک پھر ایکس ٹو لکھا جاتا ہے پھر لائن بریک پھر ایکس تھری لکھا جاتا ہے پھر لائن بریک تو یہ بی آر کا ٹیگ انکلوڈ کرنے کا مقصد صرف ایک ہی تھا ہم چاہتے کہ یہ چاروں ایلیمنٹس جو ہیں یہ چار مختلف لائنوں پہ آئیں اگر ہم سب چیزوں کو ایک لائن میں ڈالتے تو ہمیں بی آر کا ٹیگ انکلوڈ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی تو جناب یہ تو ہو گیا شارٹ کا میتھڈ اب یہ بتائیے جو ہم نے شارٹ رن کی جو شارٹ کا میتھڈ ہم نے سرے پہ لگایا اس سے جو ارے کے ایلیمنٹ شارٹ ہوئے تھے وہ کس آرڈر میں ہوئے تھے وہ اسینڈنگ آرڈر میں ہوئے تھے یا پھر ڈسینڈنگ آرڈر میں ہوئے تھے مجھے تو یاد نہیں آپ بتائیے اچھا خیر اس کو چھوڑیں یہ بتائیے کہ یہ جو ہم نے شارٹ والا میتھڈ یوز کیا یہ خاص طریقے سے اس نے آپ کے جو ایلیمنٹس تھے ان کو آرڈر کر دیا یا اسینڈنگ میں یا ڈسینڈنگ میں فرض کریں کہ آپ اس سے الٹے میتھڈ سے کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اسینڈنگ میں کیا ہے تو آپ ڈسینڈنگ میں کرنا چاہتے ہیں یا اگر ڈسینڈنگ میں کیا ہے تو آپ اسینڈنگ میں کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح کریں گے اس کے لیے جناب جاوا اسکرپٹ کا جو آبجیکٹ ارے ہے اس کا ایک اور میتھڈ یوزفل ہو جاتا ہے وہ ہے ریورس میتھڈ تو اب ہم بات کریں گے ریورس میتھڈ کی اور یہ کس کا میتھڈ ہے یہ ارے آبجیکٹ کا میتھڈ ہے ریورس کیا کرتا ہے آبیس ہے یعنی جو ارے کا آرڈر ہوتا ہے اس کو ریورس کر دیتا ہے یعنی پہلی چیز جو ہے اس کو آخر میں رکھ دیتا ہے دوسری کو سیکنڈ لاسٹ میں تیسری کو تھرڈ لاسٹ میں and and so so fourth یعنی اگر آپ کی چیزیں یوں رکھی ہوئی ہیں one two three four five اس کو یہ الٹا کر دیتا ہے تو ریورس کا میتھڈ تو اب یہ جو کوڈ سیگمنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں اسی طرح جس طرح پہلے ہم نے کیا تھا بالکل وہی کوڈ ہے ہم نے صرف ایک چیز کی ہے کہ ایکس ڈاٹ شارٹ سے پہلے ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ ایڈ کر دی ہے x dot reverse is open close اس کو جناب اس کوڈ سیگمنٹ کو جب ہم رن کرتے ہیں تو یہ لسٹ ہمارے پاس آتی ہے وسیم وقار سکلین شعیب جو ہے یہ اس طرح سارٹ ہو کے اب ریورس ہو کے اور پھر سارٹ ہو کے بن گئے ہیں سکلین شعیب وقار وسیم ٹھیک ہے کیا یہی ہم چاہتے تھے ہرگز نہیں او بھائی یہ تو وہی لسٹ ہے جو پہلے دیکھی تھی ہم چاہتے تھے کہ جس طرح پہلے لسٹ آئی سے اس کا الٹا آرڈر ہو جائے یہ تو وہی ہے ضرور ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے اس بات کو خیال رکھیں کمپیوٹر عموماً غلطی نہیں کرتے پروگرامر غلطی کرتا ہے کمپیوٹر تو بس انسٹرکشن فالو کرتا ہے تو یہاں ہم سے کیا غلطی ہوئی کیا غلطی کی ہے ہم اس کوڈ میں یا پھر اس کوڈ کو ہم کس طرح درست کریں کہ ہمارے پاس وہ ریزلٹ آئے جو ہم چاہتے ہیں یعنی بجائے جس طرح یہ شارٹ ہوا نظر آ رہا ہے اسے الٹا شارٹ ہو جائے کیا غلطی ہم نے کی ہے بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں بالکل کہ یہ ہم نے ایکس ڈاٹ ریورس غلط جگہ پہ لکھ دیا ہم نے یہ کیا کہ پہلے رے ڈکلیئر کیا پھر رے میں ویلوز ڈالی اور اس کے بعد ریورس کر دیا پھر اسے سارٹ کر دیا یہ تو غلط ہو گیا نا پہلے اسے سارٹ کرنا تھا پھر اسے ریورس کرنا تھا تو جناب ایسا کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یعنی یہ ایکس ڈاٹ ریورس والا فنکشن جو ہے ایکس ڈاٹ ریورس والا میتھڈ جو ہے یہ جہاں پہ ہے وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا یہ تھوڑا سا اس سے آگے ہونا چاہیے تھا تو اب ہمارا کوڈ جو بنا وہ یہ کہ پہلے ہم نے رے ڈکلیئر کیا اس کے بعد رے کے مختلف ایلیمنٹس میں ویلیوز ڈالی پھر ہم نے اسے سارٹ کیا پھر اسے ریورس کیا اگر آپ پہلے ریورس کریں گے اور سارٹ کریں گے آپ کو وہ ریزلٹ نہیں ملے گا جو آپ چاہ رہے ہیں تو پہلے اسے سارٹ کیا پھر اسے ریورس کیا اور اس کے بعد ہم نے اسے پرنٹ کر دیا اب جا کے ہمیں وہ ملا ہے جو ہم چاہ رہے تھے پہلے جب ہم نے سارٹ کیا تھا تو آیا تھا سکلین شعیب شعیب وقار وقار وسیم وسیم اب اب اب اس کا الٹا آ آ گیا گیا سکلین جو ہم کرنا چاہتے تھے وہ ہم نے اچیو کر لیا ہے تو یہ میں نے دو میتھڈ آپ کو بتائے ایک شارٹ کا میتھڈ اور ایک ریورس کا میتھڈ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے ارے آبجیکٹ جو ہے اس کو ہم اس پہ ہم آپریٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم ماڈیفائی کر سکتے ہیں اور جیسے میں بتایا اس کے علاوہ بھی بعض میتھڈز ہیں جس کے بارے میں آپ کتاب میں پڑھ سکتے ہیں یا پھر بعد میں بھی شاید بعض کے بارے میں آپ سے تذکرہ ہو خاص طور پہ ایک میتھڈ شاید جوائن کا ہے اس کو ضرور آپ دیکھیے گا اب جناب آگے بڑھتے ہیں اب ذرا ہم تھوڑی سی نسبتاً زیادہ سبسٹینشل ایگزامپل کرنا چاہیں گے ابھی تک ہم چھوٹے چھوٹے کوڈ کے سیگمنٹس دیکھتے رہے ہیں اب تھوڑا سا ہم ذرا بڑا پروگرام لکھنا چاہیں گے تو یہ ایگزامپل کیا ہے اس میں ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے ایک ویب پیج ڈیولپ کرنا ہے ایک ویب پیج ایسا ڈیولپ کرنا ہے کہ جب کوئی یوزر اس پہ جائے تو اسے پرومپٹ کرتا ہے کہ بھائی دس الفاظ آپ داخل کریں zero one two three four five six seven eight nine آپ دس الفاظ داخل کرتے ہیں تو جو دس الفاظ آپ نے داخل کیے تھے ان کو یہ لکھ دیتا ہے اور اس کے بعد لکھنے کے بعد انہیں سارٹ کر کے لکھ دیتا ہے یعنی دو طریقے سے لکھتا ہے پہلے جس آرڈر میں آپ نے انٹر کیے اس آرڈر میں اور اس کے بعد انہیں سارٹ کر کے لکھ دیتا ہے اس ایگزامپل کے بارے میں خاص چیز جو ہم کرنا چاہیں گے کہ اس کا ہم آپ کو کمپلیٹ کوڈ دکھانا چاہیں گے ابھی تک زیادہ تر جو ہم دیکھتے رہے کہ ہم آپ کو تھوڑا سا بس جاوا اسکرپٹ کا جو امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے وہی دکھاتے رہے لیکن اس ایگزامپل کے سلسلے میں ہم آپ کو پورا کوڈ دکھائیں گے یعنی ہم آپ کو ایچ ٹی ایم ایل والی ٹیکس بھی دکھائیں گے اور اس کے درمیان میں جو جاوا اسکرپٹ آتی ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو یعنی یہ جو کوڈ آپ کو تھوڑی دیر میں دکھایا جائے گا اس کو آپ آرام سے کاپی کر کے اگر پیسٹ کر دیں اور اس کو اسٹور کر دیں as an H T M L file اور پھر اس فائل کو اوپن کریں تو آپ دیکھیں گے کوڈ یہ کوڈ ایگزیکیوٹ کرے گا اس سے پہلے کہ ہم اس کوڈ کو لکھیں ذرا دیکھ لیں کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں تو جناب ہم کرنا بڑا سادہ سا کام چاہتے ہیں وہ یہ کہ میں اپنے پیج پہ گیا جو ہی جو یہ میں نے پیج ابھی ڈیولپ کیا ہے اس پہ جاؤں گا ایک پرومٹ آ جائے گی پرومٹ سے مراد یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی اسکرین آ جائے گی اس میں ایک چھوٹا سا میسج لکھا ہوگا اور اس میں کچھ ڈیٹا انٹر کرنے کا ڈیٹا انٹر کرنے کی جگہ بھی ہوگی تو میسج کیا لکھا ہونا چاہیے لکھا ہونا چاہیے انٹر ورڈ نمبر زیرو اس کے بعد ون اس کے بعد ٹو اس کے بعد تھری اس کے بعد فور اس کے بعد فائیو اس کے بعد سکس سیون ایٹ نائن تو یعنی ہر ورڈ کے لیے ہم چاہتے ہیں ایک سیپریٹ پرومٹ آئے ہمارے پاس جو ہی کسی ورڈ کی پرومٹ آتی ہے اس میں ہم وہ ورڈ انٹر کر دیتے ہیں اس کے بعد یا تو ہم اوکے دبا دیں یا اگر ہم میں اپنے کی بورڈ کا انٹر والا انٹر والی کی دبا دوں ایک ہی بات ہے دونوں سے کام چل جائے گا تو ایک پرومٹ آتی ہے اس میں میں چیزیں ٹائپ کرتا ہوں تو یا میں اوکے دبا دیتا ہوں یا پھر میں انٹر والی کی دبا دیتا ہوں تو پھر نیکسٹ پرومٹ آ جاتی ہے پھر نیکسٹ دس پرومس آتی ہیں جب یہ دس پرومس آ جاتی ہیں اور میں آخری دفعہ اوکے کا بٹن دبا دیتا ہوں یا پھر کی بورڈ پہ اپنے انٹر کی کی دبا دیتا ہوں تو جناب یوں کر کے ایک دم سے ایک پیج کھل جانا چاہیے یا بلکہ اسی پیج میں آپ کو ایک دو لسٹیں نظر آنی چاہیے پہلے تو آپ کو انسارٹیڈ لسٹ نظر آنی چاہیے یعنی جس آرڈر میں آپ نے ورڈز انٹر کیے تھے وہ نظر آنی چاہیے اور اس کے بعد سارٹیڈ لسٹ آپ کو نظر آنی چاہیے so this is what you want to do we want to print the unsorted list list as well as the sorted list تو یہ تو ہم نے سوچ لیا کہ کرنا کیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے کرنا ہے جب بھی ہم پروگرام لکھتے ہیں ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ اس سے پہلے اس کا سوڈو کوڈ لکھیں it's a very good practice یہ تو بڑا سادہ سا ایک پروگرام ہم لکھ رہے ہیں لیکن اٹس گڈ پریکٹس کے اس کے لیے بھی اگر ہم سوڈو کوڈ ذرا لکھ لیں تو جناب اب اس کا ہم سوڈو کوڈ دیکھتے ہیں اس سوڈو کوڈ میں پانچ سٹیپس ہیں سٹیپ ون میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ارے ڈکلیئر کرتے ہیں ہم وہ ارے ڈکلیئر کرتے ہیں جس میں ہم یہ جو دس ورڈز ہم نے لینے ہیں ان کو اسٹور کریں گے یہ تو پہلی بات ہوگی ارے ڈکلیئر ہو گیا اب جناب پروگرام تیار ہے کہ یوزر اس میں وہ ورڈز جو ہمیں انٹر کرنا چاہتے ہیں وہ انٹر کریں تو جناب اس کے لیے ہم یوزر کو پرومپٹ کرتے ہیں لیکن ہم نے اسے دس دفعہ پرومپٹ کرنا ہے اس بات کا خیال رہے نیکسٹ اسٹیپ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو یوزر نے ہمیں انپٹس دی اس کو ہم رائٹ کر دیتے ہیں ڈاکومنٹ پہ لکھ دیتے ہیں اسے اس کے بعد ہم وہ جو ہمارے پاس دس ورڈز آئے تھے ان کو شارٹ کرتے ہیں اور ان دا فائنل اسٹیپ ہم ان شارٹیڈ ورڈز کو لکھ دیتے ہیں تو پانچ اسٹیپس پہلے ڈکلیئر کریں پھر ان پٹ لیں یوزر سے پھر اس ان پٹ کو لکھیں اور پھر شارٹ کریں اور پھر شارٹیڈ ریزلٹس کو لکھیں یہ جو سوڈو کوڈ تھا اس کو اگر آپ H T M L JavaScript کے ذریعے امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنا ایک H T M L page بناتے ہیں تو اس کا کوڈ جو ہوگا وہ تقریباً ایسا نظر آئے گا یہ خاصا کمپلیکیٹڈ آپ کو لگ رہا ہوگا اتنا ہے نہیں اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہی کوڈ جو ہے یہ جو بڑا سا کوڈ سیگمنٹ ہے اس کو ذرا حصے بکھرے کر کے تھوڑا تھوڑا اس کو کر کے ہم ذرا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آئیے اس کے ہم کچھ حصے کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کا ایچ ٹی ایم ایل والا حصہ جو ہے نا اس کو دکھانا چاہوں گا تو جناب یہ کوڈ شروع ہوتا ہے ایچ ٹی ایم ایل کے ٹیگ سے اس کے بعد ہیڈ کا ٹیگ ہے پھر ایک ٹائٹل ہے پھر اس ہیڈ ٹیگ اس ہیڈ پورشن میں ہی ہم اپنا اسکرپٹ لکھنا چاہتے ہیں تو اسکرپٹ کا ٹیگ لکھتے ہیں اور سلیش اسکرپٹ کا ٹیگ لکھتے ہیں اس کے بیچ میں جاوا اسکرپٹ کا کوڈ لکھتے ہیں یہاں پہ جگہ کم ہے تو جاوا اسکرپٹ کا کوڈ میں آپ کو تھوڑی دیر میں دکھاؤں گا تو اسکرپٹ سلیش اسکرپٹ کے بعد ہم ہیڈ کو کلوز کرتے ہیں باڈی کو اوپن کرتے ہیں باڈی کو کلوز کرتے ہیں اسٹیمل کو کلوز کرتے ہیں باڈی والا جو حصہ ہے اس میں ہمیں کچھ فی الحال لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو ہم خالی ہی رکھیں گے تو یہ ہم نے ایک لحاظ سے شیل سا ایچ ٹی ایل والا جو حصہ ہے نا یہ آپ کو دکھا دیا اس یہ شیل ہے ابھی اس میں ابھی جگہ جو ہے وہ پور کرنے والی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں وہ جگہ ہم کیسے پور کریں گے یعنی یہ جو ہم نے کوڈ سیگمنٹ لکھتا لکھا ہے اس میں جو جاوا اسکرپٹ والا کوڈ مسنگ ہے اس کی شیپ اور فارم کیا ہے آئیے اب اس کے بارے میں ذرا بات کرتے ہیں لیکن اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ایک دو ذرا ریوزٹ کر لیں کیونکہ ہم اپنا شاید سوڈو کوڈ بھول نہ گئے ہوں تو اب جو نیکسٹ اسکرین پہ آپ کو ہم جاواز کوڈ جاوا اسکرپٹ کا کوڈ دکھائیں گے وہ یہ جو دو اسٹیپس ہیں انہیں امپلیمنٹ کرتا ہے یعنی سب سے پہلے تو جو ہم نے رے ڈکلیئر کرنا ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور دوسری بات یہ کہ جو یوزر سے ہم نے انپٹ ایکسپٹ کرنی ہے اس کو ہم جاوا اسکرپٹ میں آپ کو دکھائیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے تو جناب ہم یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ جناب ایک نیا ارے بننا چاہیے یعنی ارے آبجیکٹ کا ایک نیا انسٹنس بننا چاہیے اس انسٹنس کا آئیڈینٹیفائر کیا ہے ورڈ بلکہ ورڈز تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے نیا انسٹنس بنانا ہے اس انسٹنس کا آئیڈینٹیفائر ہے ورڈز اور اس کو بنانے کے لیے جو اسٹیٹمنٹ ہم نے یوز کرنی ہے وہ ہے words is equal to new array یعنی جناب ارے جو آبجیکٹ ہے اس کا ایک نیا انسٹنس بنا دیں اس کا آئیڈینٹیفائر ہونا چاہیے اور اس کی لینتھ ٹین ہونی چاہیے یعنی اس میں دس ایلیمنٹ ہونے چاہیے starting from the zero element and ending at the ninth element تو یہ ارے تو بن گیا لیکن یہ تو خالی خولی سا ارے ہے اس کو ابھی ہم نے پر کرنا ہے اس کو ابھی ہم نے فل کرنا ہے یعنی اس میں ہم نے ابھی ویلیوز ڈالنی ہے اور ویلیوز کون سی ڈالنی ہے ہم نے یوزر سے دس ویلیوز لینی ہے وہ اس کے اندر ڈالنی ہے یوزر سے ہم نے کہنا کہ دس ورڈز انٹر کریں اور وہ ہم نے اس ارے میں ڈالنے ہیں تو یہ ہم کیسے کریں گے دیکھیے ہم ایک ہی چیز بار بار کرنا چاہتے ہیں پہلے ہم پہلا ورڈ پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا ایک ہی چیز کو جب بھی آپ بار بار کرنا چاہیں اور آپ کو پتا ہو کہ کتنی دفعہ کرنا ہے تو عموماً بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے فور لوپ یوز کر لیں تو اب ہم فور لوپ یوز کریں گے تو فور لوپ ہے جناب کے فور پیرنتس کے از اکول ٹو زیرو اور اس کے بعد k is less than words dot length اور اس کے بعد k is equal to k plus one یعنی آپ جو اس کا لوپ کا ویریبل ہے اسے انیشلائز کرتے ہیں زیرو سے اور آپ اس کے لیے کنڈیشن جو رکھتے ہیں کہ جناب یہ کے جو ہے یہ دس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے یعنی رے کی لینتھ جو ہے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے برابر بھی نہیں ہونا چاہیے ہم نے کہا ہے k is less than so it's not equal to is not greater than is just less than تو k is less than word dot length اور اس کے بعد ہم آپریشن بھی بتا دیتے ہیں کہ ہر سائیکل میں ہر اٹریشن کے بعد آپ کے کو انکریمنٹ کر دیں یعنی k is equal to k plus one تو یہ تو آپ کا فور لوپ ہو گیا اس میں ہو کیا رہا ہے اس میں صرف ایک اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے اور وہ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ words square bracket k close square bracket is equal to تو یعنی جب پہلا سائیکل چل رہا ہوگا نا یعنی پہلی اٹریشن جب ہوگی تو کے کی ویلیو زیرو ہوگی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ورڈز ارے کا جو زیرو ایلیمنٹ ہے it's equal to windows dot prompt parentheses enter word number plus k یہ تھوڑا سا ذرا کمپلیکیٹڈ آپ کو لگ رہا ہوگا وجہ اس کی ہے کہ آپ نے چیز پہلے کبھی دیکھی نہیں یہ ونڈوز ڈاٹ پرومپٹ پتا کیا ہے آپ کو یاد ہے ہم نے ونڈوز ڈاٹ الرٹ دیکھا تھا alert was a method defined for the windows object اسی طرح پرومپٹ بھی ایک میتھڈ ہے which is defined for the windows object alert میں یہ ہوتا تھا آپ کو ایک میسج نظر آتا تھا پرومپٹ میں ذرا تھوڑا سا مزید ہوتا ہے الرٹ میں صرف میسج نظر آتا تھا یہاں پہ نہ صرف آپ کو میسج نظر آتا ہے بلکہ اس میسج کے ساتھ ایک بلینک فیلڈ بھی ہوتا ہے جس میں یوزر چیزیں ڈال سکتا ہے تو ونڈوز ڈاٹ پرومپٹ کہہ کے ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک چھوٹی سی اسکرین آپ ڈسپلے کر دیں چھوٹی سی ایک ونڈو ڈسپلے کر دیں جس میں ایک میسج لکھا ہو میسج کیا ہو the message should be enter word number اس کے بعد پلس کے یعنی انٹر ورڈ نمبر اور کے جو ویریبل ہے اس کی ویلو کے کی ویلو پہلی اٹریشن میں کیا ہے وہ زیرو ہے تو پہلی دفعہ کیا ڈسپلے ہوگا پہلی پرانٹ میں کیا ڈسپلے ہوگا انٹر ورڈ نمبر زیرو آپ ورڈ نمبر زیرو انٹر کر دیں گے جو ویلو آپ دیں گے وہ ورڈز زیرو میں آ جائے گی یعنی زیرو ایلیمنٹ جو ورڈ رے کا ہے اس میں آ جائے گی اور اس کے بعد لوپ ختم ہو جائے گا well go on top of the loop again پھر کے کی ویلو ون ہو جائے گی تو ہم کے اس کا ورڈز ارے کا جو ونتھ ایلیمنٹ ہے اس کو ایکسپٹ کریں گے پھر سیکنڈ کو پھر تھرڈ کو پھر فورتھ کو یہ ہم کرتے جائیں گے تاکہ ہم نویں ایلیمنٹ تک پہنچ جائیں زیرو سے اسٹارٹ ہوئے نوے تک پہنچے یعنی کہ دس ایلیمنٹ ہم نے ایکسیپٹ کر لیے تو یہ سیگمنٹ ختم ہو گیا تو اس سیگمنٹ میں ہم نے کیا کیا اس سیگمنٹ میں ہم نے ایک ارے ڈکلیئر کیا اس کا نام ہم نے ورڈز رکھا اور اس کے بعد اس ارے میں ہم نے دس ویلیوز جو ہیں وہ ڈالی تو یہ تو جناب تھا ہمارا پہلا جاوا اسکرپٹ کا سیگمنٹ اب ہم نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں ایک دفعہ پھر سوڈو کوڈ کو دیکھ لیں تو اب جناب ہم نے پہلے دو جو ہیں اسٹیپس وہ تو امپلیمنٹ کر دیے اب ہم تیسرا اسٹیپ امپلیمنٹ کرتے ہیں یعنی ہم پرنٹ کرتے ہیں ہم نے ہمیں جو یہ ابھی ہم نے ان پٹس لی ہیں دس ورڈ لیے ہیں ان کو ہم پرنٹ کرتے ہیں تو آئیے دیکھیں کہ ان کو ہم پرنٹ کیسے کریں گے پرنٹ کرنے کے لیے جناب ہم نے پھر ایک فار لوپ یوز کیا یہ لوپ تقریباً ایسا ہی ہے جس طرح پچھلے بار روپ تھا لیکن اب بجائے اس کے کہ ہم یوزر کو پرومٹ کریں ہم ڈاکیومنٹ ڈاٹ رائٹ کر رہے ہیں یعنی ہم لکھ رہے ہیں ہر اٹریشن میں ہم ایک ورڈ لکھ دیتے ہیں اس کے بعد لائن بریک ڈال دیتے ہیں تاکہ ایک لائن میں صرف ایک ورڈ آئے اس سے پہلے بھی آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ نظر آ رہی ہے document dot write unsorted word words plus line break یہ ایک لحاظ سے ہم ایک ہیڈنگ پرنٹ کر رہے ہیں کہ بھائی اب میں کچھ لکھنے لگا ہوں وہ کیا ہے وہ انسارٹیڈ ورڈس ہیں تو یہ جناب تھا سوڈو کوڈ کا تیسرا اسٹیپ جو ہم نے امپلیمنٹ کر لیا اب ہم بات کریں گے چوتھے اور پانچویں اسٹیپ کی چوتھے اور پانچویں اسٹیپ میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ارے کو سارٹ کرنا ہے یعنی انسارٹیڈ ارے تو ہم نے لکھ دیا اب ارے کو سارٹ کرنا ہے اور پھر اس سارٹیڈ ارے کو ایک لسٹ کی فارم میں ہم نے لکھنا ہے تو آئیے اس کا کوڈ دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو ہم سارٹ کرتے ہیں اس کا طریقہ بڑا سادہ سا ہے کہ ورڈ آبجیکٹ لیں اس پہ سارٹ کا میتھڈ ول گیٹ سارٹ اس کے بعد آپ ایک ہیڈنگ لکھتے ہیں document dot write sorted words تو وہ پہلے ہم نے انسارٹیڈ ورڈس کی ہیڈنگ لکھی تھی اور انسارٹیڈ ورڈ جو ہیں وہ ایک سیکوینس میں لکھے تھے اب ہم سارٹیڈ ورڈس کی ہیڈنگ لکھتے ہیں اور یہ جو فور لوپ ہے اس کی مدد سے یہ جو سارٹیڈ ہماری لسٹ بن گئی ہے اس کو پرنٹ کرتے ہیں اس کو ہم پرنٹ ایگزیکٹلی اسی طرح کر رہے ہیں جس طرح ہم انسارٹیڈ کر رہے تھے فرق صرف یہ ہے کہ اب سارٹ کا میتھڈ جو ہے وہ اپلائی ہو چکا ہے پہلے جو تھی وہ انسارٹیڈ تھی اب ہماری سارٹیڈ لسٹ جو ہے وہ پرنٹ ہو رہی ہے بات ختم That's it. سب سے پہلے ہم نے آپ کو ایچ ٹی ایم ایل کا کوڈ دکھایا پھر دکھایا کہ اس کے اندر جاوا اسکرپٹ جو ہے وہ کون سی لکھی گئی ہے اور پھر ہم نے آپ کو جاوا اسکرپٹ کا کوڈ دکھایا اور وہ اسٹوڈو کوڈ کے جو پانچ اسٹیپس تھے ان کو ہم نے جاوا کوڈ جاوا اسکرپٹ کے ذریعے امپلیمنٹ کیا سب سے پہلے ہم نے رے ڈکلیئر کیا پھر اس رے کو ہم نے یوزر سے اس کی ایلیمنٹس لیے اور پھر ان ایلیمنٹس کو ہر ایک ان ایلیمنٹس کو لکھا ہم نے اور اس کے بعد انہیں ہم نے شارٹ کیا اور ایک دفعہ پھر لکھ دیا جناب بات اس پہ اب ختم ہوتی ہے جو ابھی ہم نے ذرا لینتھی سی ایگزامپل کی آپ کی نوی اسائنمنٹ جو ہے اس کے بارے میں اب ذرا بات کر لیں یور نائنتھ اسائنمنٹ اسائنمنٹ یہ جو ہے پہلی اسائنمنٹ کے مقابلے میں ذرا زیادہ انوالوڈ ہے اس میں تھوڑی سی آپ کو تھنکنگ شاید زیادہ کرنی پڑے اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو ببل سارٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا آپ کو یاد ہوگا سیونٹینتھ لیکچر میں ہم نے ببل سارٹ پہ خاصا ٹائم سرو کیا تھا الگوزم ٹو کا جو لیکچر تھا تو آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے آپ نے ایک ایسا ویب پیج بنانا ہے ایک ایسا ویب پیج ڈیزائن کرنا ہے جو کہ ببل سارٹ کو امپلیمنٹ کرے اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کو نمبر ہم بتا دیں کون کون سے نمبر آپ نے سارٹ کرنے ہیں اور ان کو آپ نے ہارڈ کوڈ کرنا ہے اپنے کوڈ میں ہارڈ کوڈنگ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بعد میں بتا دیں گے تو آپ کے پیج پہ جب آپ کا پیج کھولا جائے صرف ایک بٹن نظر آنا چاہیے اس بٹن کا لیبل ہو رن ببل سارٹ تو یوزر جب اس بٹن کو دبائے تو جو نمبر ہم نے آپ کو دیے تھے وہ سارٹیڈ فارم میں نظر آ جانے چاہیے that sort assignment number nine میں آپ نے یہ کرنا ہے ببل سارٹ کو امپلیمنٹ کرنا ہے آپ کو یاد ہوگا سیونٹینتھ لیکچر میں ہم نے ببل سارٹ کا سوڈو کوڈ بھی لکھا تھا اس کا فلو چارٹ بھی بنایا تھا اس کا بلکہ ہم نے آپ کو کوڈ بھی دکھایا تھا آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس کا کوڈ جو ہے ویژل بیسک میں دکھایا تھا تو اب جناب جو لوگ آپ میں سے ویژول بیسک کو جانتے ہیں ان کو تو ایڈوانٹیج ہو گیا انہیں کیا کرنا ہے انہوں نے صرف ویژول بیسک کا کوڈ لینا ہے اس کو جاوا اسکرپٹ میں ٹرانسلیٹ کرنا لکھ دینا ان کے بات ختم ہو جائے گی تو یہ جناب ایک بڑا انفیئر ایڈوانٹیج ہے اس ایڈوانٹیج کو نلیفائی کرنے کے لیے ہم نے وہاں پہ ایک چھوٹی سی حرکت کی تھی وہ جو کوڈ ہے ویژول بیسک میں جو ہم آپ نے ببل سارٹ کا دکھایا تھا وہ تھوڑا سا غلط ہے اس میں سے کی اسٹیٹمنٹ مسنگ ہے تو اگر آپ کو ویژول بیسک آتی ہے تو پہلے تو سوچیں کہ وہ کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کون سی مسنگ ہے اس کے بعد ٹرانسلیٹ کر لیں لیکن پھر بھی آپ کو تھوڑا سا کام ضرور کرنا پڑے گا تو make sure that you understand کہ وہ والا کوڈ جو ہے اگر آپ اس کو ایز از جاوا اسکرپٹ میں ٹرانسلیٹ کریں گے کام نہیں چلے گا تو ایون دوز پیپل جن کو ویژول بیسک آتی ہے ان کو بھی تھوڑی سی تھنکنگ اس اسائنمنٹ کے لیے ضرور کرنی پڑے گی اس اسائنمنٹ کے بارے میں مزید انفارمیشن جو ہے وہ سی ایس ون ون کے جو پیج ہے اس پہ آپ کو دستیاب ہوگی تو make sure that you look at it before starting on this assignment اس میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ یہ کب ڈیو ہے اور اس میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ اس اسائنمنٹ کو آپ نے کس طرح اپلوڈ کرنا ہے جناب اب ہماری آج کی بات تو ختم ہوئی تو ذرا سمرائز کر لیں آج ہم نے کیا کیا آج ہم نے اریز کے بارے میں بات کی کہ اریز کا ہمیں فائدہ اول تو یہ ہوتے کیا ہیں اور ان کا فائدہ کیا ہے ہم نے اریز کی نوٹیشن بھی دیکھی لیکن کی چیز جو ہم نے کی وہ یہ کہ اریز کے ذریعے ہم نے کچھ چھوٹی چھوٹی پرابلم سالو کی اور ہم نے یہ دیکھا کہ اریز کا اور فور لوپس کا آپس میں اچھا خاصا تعلق ہے عموماً جب آپ کوڈ لکھیں گے جس میں اریز آتے ہوں گے اس میں فور لوپ ضرور آئیں گے تو آج ہم نے اریز کے بارے میں ڈسکشن کی نیکسٹ جو ہمارا ویب ڈیولپمنٹ کا لیکچر ہوگا وہ بھی خاصا انٹرسٹنگ ہے that will be about functions and variable scope variables تو ہم جانتے ہیں کیا ہوتے ہیں نیکسٹ ٹائم ہم ویریبل اسکوپ کی بھی بات کریں گے تو فنکشن میں ہم دیکھیں گے کہ جاوا اسکرپٹ کے بلٹ ان فنکشن کون سے ہیں اس کے اندر جاوا اسکرپٹ کے اندر یوزر ڈیفائنڈ فنکشن جو ہے وہ بنانے کی بھی اجازت ہے تو وہ کیسے ڈیفائن کیے جاتے ہیں یعنی کچھ تو اس کے اپنے فنکشن ہیں جو اس کے اندر آلریڈی موجود ہیں جو اس میں انٹرنزک ہے لیکن آپ ایز اے یوزر نئے فنکشن بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں وہ کیسے کیے جاتے ہیں اور پھر ہم بات کریں گے کہ لوکل ویریبلس کیا ہوتے ہیں اور گلوبل ویریبلس کیا ہوتے ہیں دیٹ از اے ٹاپک جس کے بارے میں ہم ویریبل اسکوپ ڈسکس کریں گے تو جناب یہ ہے ہمارا نیکسٹ ویب ڈیولپمنٹ کا لیکچر تو انٹل دیٹ ٹائم خدا حافظ او oh, ایک منٹ اپنا خیال رکھیے گا